جہان کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان دو لڑکیوں سے ملا تھا آنے نے اس کو فون پہ بتا دیا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہیں وہ اس وقت ہوٹل میں تھا بعد میں جب گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ان بچیوں کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گھنگریالی پونی والی چھوٹی بچی وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس نے بڑی لڑکی کو تأث سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا بہار گل پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا مگر عائشہ گل وہ تو اس لیے گردن اونچی کرتا تھا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے مجھے بابا نے خود بتایا تھا اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا تم نہیں سدھرو گی بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی وہ جو لوبی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئین بات نہیں ہوتی وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھر آئی وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو نہیں معلوم تھا کہ استنبول کی ہائی الیٹ گھر میں جوتے پہن کر ہی داخل ہوتے ہیں مرحبا کیا تم آنے کے بیٹے ہو اگلے ہی لمحے وہ حیرت بھلائے دلچسپی سے اسے دیکھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہم اور تم وہ گردن ذرا جھکا کر اس ننی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا میں بہارے گل ہوں اناتولیا کی بہار گل تمہارا مطلب ہے گل بہار اس نے سوال یہ آئی برو اٹھائی ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا نہیں میں بہار گل ہوں یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے کیوں کیونکہ میری آنم کا نام آئے گل تھا یعنی چاند کا پھول میری نانی کا نام غنچے گل تھا اور میری بہن کا نام ہے عائشہ گل یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا بہت دلچسپ ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہیں تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر شاید گوبھی کا پھول وہ ذرا مسکراہٹ دبا کر بولا تو بہارے کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی نہیں ان کا نام غفران تھا بہارے گل اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی جلدی سے ناخن کاٹ لو لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں لڑکیوں کے نہیں پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی بہار گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا پھر اس کی اس کی طرف چہرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا برا مت ماننا میری بہن آدھی پاگل ہے اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارت شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہنستا تھا نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتی صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا تو وہ کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دے گی تو کبھی گلاس صاف کر کے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی تھی یا ملازمہ مگر مجال ہے جو بہار گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو وہ اپنی بہن سے بہت مختلف ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی عائشہ ایسی نہیں تھی وہ کم بولنے والی دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی تھی ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی ان دونوں کی بات چیت ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پہ فکر مند رہنے لگا تھا وہ اسے واقعی طیب حبیب کا سوتیلا بھائی سمجھتی تھی لیکن جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی یہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا وہ قانونی طور پہ آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی اور اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے بیس سال کی لڑکی ہے اسے یہ امید نہیں کرنی چاہیے مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ اعتبار تو وہ ویسے ہی نہیں کرتا تھا پھر کچھ عرصہ گزرا اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑھنے لگیں آنے تو عبادت میں مشغول رہنے والی ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی مگر عائشہ الجھی الجھی رہنے لگی اور ایک دن صبح اس نے جہان کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گیا مگر اندر سے وہ ذرا پریشان ہو گیا تھا تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی امید بھی نہیں کی جا سکتی اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے انسانوں کو قابو ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل نہ دے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا وہ بہت مذہبی اور پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی اسے یاد تھا ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر کتنا روئی تھی سو اس شام جب وہ اس سے بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا اب بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ پاتا تھا اب بھی عائشہ آئی تو جہان نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کہنی شروع کر دی وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اور بہار گل اس چیز سے سخت بیزار تھی اس نے صورت الحضاب کھولی اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے صورت الحضاب میں آیت حجاب کیوں اتری ہے اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی ہے ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے مگر اصل آیت آیت حجاب صورت الاحزاب میں ہے کیا وہ یہ پہیلی حل کر سکتی ہے یہ بات بہت پہلے اس نے کسی اسکالر سے سنی تھی البتہ اس نے اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دو چیزوں میں کیا تشبیہ ہے مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک گئی اس کے بعد جہان نے اسے اپنے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھا کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی تھا اور وہ صرف صورت الاحزاب کی پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی پھر وہ روز صبح باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی ایک دن اس نے آخر جہان کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پہ حل کر کے بتا دی اب وہ اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے خیر اس نے حل نکال لیا عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھیں اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا اور وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی وہ روز صبح ادھر جانے لگی بہارے نے البتہ جانے سے صاف انکار کر دیا عائشے کو مصروف کرنے کے لیے اس نے بھی یہی چاہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے لے مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنا گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا سو وہ دونوں مصر تھیں کہ وہ اگلے سال داخلہ لیں گی پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک آئینیس پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چینی بوڑھے نے عائشے کو یہ فن سکھایا تھا یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی اس نے عائشے کو سمجھایا کہ اسے وہ باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچنے چاہیے اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوکدہ کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ بنوا دیا تھا بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں مداخلت کا وقت نہیں رہا تھا عائشہ تو جیسے اب اس پہ شک نہیں کر سکتی تھی جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو وہ بھلا برا آدمی کیسے ہو سکتا تھا چند روز مزید آگے سرکے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کے لاشعور میں دنوں کی گنتی جاری رہتی تھی پانچ فروری یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے دس نو آٹھ پھر اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے ہاں ٹھیک ہے اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی تھا کہ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا تھا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا رہتا تھا اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا مگر استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو جو اس کی نگرانی کر سکے ہاشم الحسان کا نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا تھا ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے ایسے کئی کام کر چکا تھا جہان نے فوراً اس سے رابطہ کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا مگر وہ ادھر چلا گیا تھا البتہ وہاں بھی اس کی کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی شاید اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی جہان نے اسے بلوا لیا مگر اس نے ہاشم کو ابو ظہبی سے اسی فلائٹ پہ استنبول آنے کا کہا یہ وہی فلائٹ تھی جو حیا اور اس کی دوست کو لینی تھی وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کے بھیجنے والے کو نہ بھولے مگر یہ نہیں ہو سکا ہاشم نے واپس آ کر بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے یہ ٹھیک نہیں تھا ہاشم کی بات پہ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا زندگی میں ہر چیز پھر اپنی مرضی اور پلاننگ سے تو نہیں ہوتی نا پانچ فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا طیب حبیب پاشا وہ واپس آ گیا تھا جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچا تھا مگر وہ بہت برے حال میں تھا استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفرور مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا وہ جہاں سے سخت بدگمان بھی تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہان نے اس کو دھوکہ دیا ہے وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورنٹ تھا جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہان چلا جایا کرتا تھا اب اس کا اصرار تھا کہ جہان اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے جہان جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اور اس کے جانے کے بعد جہان فیری لے کر استنبول آ گیا برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ پہ یہ دو واحد جگہ تھی جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا اور ایسے جھگڑے کو برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل تھا مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں ممی سے وہ آج ملا تھا وہ اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھی مگر زیادہ خوشی اپنی بھتیجے کے آنے کی تھی وہ چاہتی تھیں کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں ملائے پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے یا نہیں اس نے کہہ دیا کہ وہ نہیں جائے گا اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود ان سے ملنے نہیں آئے گی مگر اگلے ہی دن اس کا خیال غلط ثابت ہوا وہ کچن میں کھڑا ممی کا کیبنٹ جوڑ رہا تھا ایسے کام ممی اس کے لیے رکھ دیا کرتی تھی جب اس کا فون بجا جہان نے فون نکال کر دیکھا یہ اس کا G P S tracer alert تھا جو اگر اس کے حدود میں آتا تو بجنے لگتا یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہان کو اطلاع دے دے گا یہ اس نے اس لیے کر رکھا تھا تاکہ کبھی اگر وہ اپنے کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اسی جگہ پہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جائے تو وہ بروقت اطلاع پا لے اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی ویری اسٹرینج اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا مگر اپنے گھر سفید پھول ضرور منگوا لیے وہ ذرا اس کو ستانا چاہتا تھا جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا تھا اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرض تھا چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا رد عمل دیتی ہے گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا پہلی دفعہ وہ اس سے بطور جہان سکندر کے مل رہا تھا وہ آج بھی سیاہ رنگ میں ملبوس تھی اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا ذرا نروس انگلیاں چٹکاتی ہوئی اس کے جوتوں کا رخ سارے وقت دروازے کی سمت ہی رہا جیسے وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک لائی گئی ہو وہ اس سے اسی خشک طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل سکتا تھا جیسے اسے ملنا چاہیے تھا پھر بھی اسے امید تھی کہ اس کے کون حیا سلیمان کہنے کے جواب میں وہ شاید کہہ دے تمہاری بیوی اور کون مگر وہ بہت نروس اور الجھی الجھی لگ رہی تھی وہ جہان سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بدل ہونے لگا پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا ممی اس سے مل کر خوش ہوئی ہونا بھی چاہیے تھا مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اسی اپنے باپ اور تایا والی تنزیہ ٹون میں ان کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سب سن رہا تھا غصہ آیا افسوس بھی ہوا اگر ممی سامنے نہ ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ کس نے کس سے رشتہ توڑا تھا پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر تنس کا کوئی اور بہانہ اس کے اندر مزید تلخی بھڑتی گئی وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی پہلے اس کا ارادہ محض سفید پھول بھیجنے کا تھا مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے اسٹینڈ سے قلم کاغذ اٹھایا اور موٹے گتے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی ایک منٹ نہیں رکی پھر کھانا بھی ادھورا چھوڑ دیا اور چلی گئی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ سڑک پہ دور نہ چلی گئی بعد میں ممی بہت خفا ہوئی پہچانتی تھی مگر وہ ان کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر دیا اسے لگا اسے سلیمان مامو کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا لیکن پھر بعد میں اسے پتہ نہیں کیوں افسوس ہونے لگا اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک سے وہاں لے گئی تھی اس وقت جلدی میں تھی بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی تحائف وغیرہ اس لیے نہیں لا سکی تھی سو وہ مغرور لڑکی اپنی مرضی سے واقعی نہیں آئی تھی خیر اب کیا ہو سکتا تھا وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا یہ گلی مافیا رات کے لیے خاصی مشہور تھی چھوٹے چھوٹے بھکاری بچے جو بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے اور پرس جھپٹ کر بھاگ جاتے ان بچوں سے لے کر ڈرگس بیچنے والوں تک سب آرگنائز کا حصہ تھے برگر کنگ طیب حبیب کا تھا مگر اس کا انتظام بھی جہان ہی سنبھالتا تھا جب اسے ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑتا تو وہ یہیں آ کر چھپ جاتا کچن میں کھڑے ہو کر عام سے حلیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ اندیشہ کبھی نہ تھا کہ کوئی عدلار کا بندہ وہاں آ کر اسے پہچان لے گا استنبول بہت بڑا شہر تھا اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھر بہت اچھے سے چل رہے تھے اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کے اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی تھی ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا چاہے آپ مر بھی رہے ہیں آرڈر آرڈر ہوتا تھا اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے دو دن کے لیے اسلام آباد آنا تھا ویکینڈ تک وہ واپس آ جائے گا کوئی اہم بریفنگ تھی اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے اس سے پہر اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم سے قریب ہی تھی گورسل بس اس کو ٹاکسم پہ اتارتی تھی وہ گورسل کا سارا شیڈول نیٹ پہ دیکھ کر حفظ کر چکا تھا یعنی ابھی وہ ٹاکسیم پہ اترے گی اگر وہ وہیں اس سے مل لے اور اسے ویکینڈ پہ گھر آنے کا کہہ دے تو اس کی موجودگی میں ہی آئے گی اگر غیر موجودگی میں آتی تو ابا کا بھروسہ نہ تھا وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے اور وہ عدلار بھی جاتا تو بھی ان کی زبان پہ اس کے لیے محض گالیاں اور لانتیں ہوتی تھیں کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات بھی سنے اس لیے اس برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسیم آیا تھا اور چونکہ اس سے مل کر وہ فیری لے کر عدلار چلا جائے گا تب ہی اس اس نے اپنا بریف کیس بھی ساتھ رکھ لیا تھا وقت وہ ایک مکمل لگ رہا تھا اور ابھی وہ حیا کو اپنا یہی قبر بتانا چاہتا تھا کہ وہ قدا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے برگر کنگ والی بات ابھی وہ نہیں بتائے گا اس نے یہ طے کر رکھا تھا وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جہان نے دور سے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تب اس نے اس کی ایک تصویر کھینچی تھی کبھی بعد میں وہ اسے وہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ وہ اس اس اس وقت بھی کے ساتھ تھا جب کی جوتی ٹوٹی تھی اسے پسند کرے یا نہ کرے وہ اس کے ساتھ ہی تھا اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پہ اس سے ملا اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکینڈ پہ گھر آنے کی کہی وہ اس کے رویے پہ حیران تھی وہ خود بھی حیران تھا البتہ اس سارے میں صرف ایک بات اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے بات بات سرخ سرخ کوٹ کوٹ کی نہیں تھی کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی تھی مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہیں کس چیز کے استنبول میں اور سرخ ہیل بھی تو تھی وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہے اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لانا تھے جہان سکندر پر ساری باتیں ایک طرف وہ ننگے پاؤں پورے استمبول میں پیدل چل سکتا تھا مگر حیا نہیں اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی اب کی بار وہ حیران نہیں تھا ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ نکلے مگر ساری گڑبڑ جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا کافی کے بھاپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا اور گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سمجھ چکا تھا مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدا ہی عبد الرحمان تھا گدا ہی تو تھا کہ وہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے قبر سے واقف ہے مگر وہ کیسے جانتی تھی اس نے بالخصوص اس سے ہی عبد الرحمان پاشا کا کیوں پوچھا وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر ہوئے شاید لمحے بھر کو وہ ذہنی طور پہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا ہی لکھا ہے یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا اللہ اللہ آج کا دن ہی خراب تھا اسی وقت قریب سے دو ویٹر ایک ساتھ گزرے تھے میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے ایسے اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری کو راستے میں ذرا سا سرکایا تو اس کی حرکت نہ ہایا نے دیکھی نہ ہی پلیٹر اٹھایا ویٹرز نے اور نتیجتاً سب کچھ الٹ گیا اس سارے میس میں ہایا کو بل والی بات بھول چکی تھی اس نے بہت آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے ہاں مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا اور پتہ نہیں کیوں تکلیف اسے ہوئی تھی لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے کیونکہ اس کی کور اسٹوری میں جھول ہے اس نے کور اسٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور کا چہرہ دیکھا کور اسٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں اور اگر وہ کچھ جانتی تو اس بات پہ ضرور چونکتی مگر وہ نہیں چونکی اسے ذرا اطمینان ہوا وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں سنا ہو جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے کہے گا کہ وہ عدلار میں کام کرتا ہے مگر اب یہ خطرے والی بات تھی سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ آنر تھا حیا نے یقین کر لیا پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آ جاتی ہے تو وہ ابا کو اس سے ملنے مت دیں وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے مگر وہ ڈالی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا اسے معلوم تھا ارم ضرور حیا کو فون کر کے بتائے گی وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی اور اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا ویکینڈ پہ وہ واپس آ گیا ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کو اس کو فون آیا وہ ان کے گھر آ رہی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی مگر جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے ملنے مت دیں مگر ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی اسے سخت غصہ اور افسوس تھا پتہ نہیں ابا نے کیا کیا کہہ دیا ہوگا وہ اکثر اس پاک اسپائے کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا ممی تو ان باتوں کو پاگل پن پہ محمول کرتی مگر وہ ان کا پس منظر جانتا تھا سو اس کو تکلیف ہوتی البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی ہاں مامو نے اس بات کو ہر ممکن طور پہ دبانے کی کوشش کی ہوگی سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پہ بیٹھتے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے بات ٹھیک بھی تھی وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لفظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا پھر بھی وہ جاتے ہوئے اس کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ کھانا ضرور کھا کر جائے گی پچھلی دفعہ بھی وہ نہیں کھا کر گئی تھی وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا حیا کو وہی چھوڑ کر وہ عدلار چلا آیا ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تاکہ ذرا ہولیا ٹھیک کر کے باہر نکلے تب ہی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس کی وہ گمانی اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہے ہوا میں اڑ گئی یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی کیا پاشا بے کا تم سے کوئی رابطہ ہے میں نے تو پچھلے برس سے اسے نہیں دیکھا اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے کہا وہ چند لمحے لب بھیچے اسے دیکھتی رہی پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اسے عائشے سے کبھی یہ امید نہیں تھی لمحے بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو تم نے خود اس کو نکالا ہے مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ تمہارے آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہے اور تم پھر بھی ان کو دکھ میں دیکھ رہے ہو ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بے زندہ ہے وہ ٹھیک ہے تم سچ کیوں نہیں بولتے وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا بھی رہی تھی اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت گیا تھا اور وہ جیسے یہ سب کر کے ذرا خوفزدہ بھی ہو گئی تھی مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا اب تم ہماری زندگیوں سے دور کیوں نہیں چلے جاتے اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چلے بھی جاؤ میں جانتی ہوں اور پھر کیا ہوگا آنے وہ کتنا ہرٹ ہوں گی اور میری بہن اس کی آواز میں دکھ کی جگہ غصے نے لے لی میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو سنا تم نے وہ سرخ ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا کر تمبی کرتے ہوئے بولی تھی جہان نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا نکل جاؤ اس کمرے سے ابھی اسی وقت نکل جاؤ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ مزید کوئی لفظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد جہان نے اپنے رخسار کو چھوا کیا یہ صلح ہوتا ہے قربانیوں کا ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے گالیاں تھپڑ لانت ملامت مگر نہیں انسان تو کبھی کسی چیز کا صلح نہیں دیا کرتے پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر کے پاس پچھلے باغیچے میں آیا وہ اپنی ورک ٹیبل پہ کام کر رہی تھی اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی وہ اس سے مزید جھوٹ بول کر کام نہیں کر سکتا تھا سو اس نے سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے اس کی اور پاشا بے کی یہی ڈیل تھی اسی لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں مگر پاشا بے گرفتار ہو گیا تھا اور اگر آنے کو یہ بتایا جاتا تو وہ زیادہ ہرٹ ہوتی ہاں وہ پاشا بے سے اس دن جھگڑا ضرور تھا مگر صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لیں مگر پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا جن کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا تھا کون سی مجبوریاں اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا وہ متذبذب سے پوچھ رہی تھی دیکھو وہ رہا نہیں ہوا وہ مفرور ہے اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا مگر بہت جلد وہ واپس آ جائے گا لیکن یہ جیل والی بات تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی اس کے سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی آخر اس نے بہت سختی سے کہا مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا ہے میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں گا لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا سوری اس نے ندامت سے سر جھکا دیا وہ بنا کچھ کہے اٹھایا ایک دفعہ پھر وہ عائشے کو مصروف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب کتنے ہی دن تو وہ اس ندامت سے باہر نہیں نکل پائے گی گڈ نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے اے آر پی بھی لکھ دیا تھا ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آج ضرور دکھائے پتہ نہیں وہ اے آر پی سے کیا اخذ کرتی ہے اس نے اے آر پی کے نام کی تختی عدلار میں اپنے آفس کے باہر بھی لگا رکھی تھی لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے جبکہ وہ اس سے اپنے code name agent Rose Petal مراد لیا کرتا تھا شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے وہ ادلار میں مشہور تھا مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے یقیناً وہ کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا جو بھی تھا دنیا واقعی گول تھی مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے وہ ایک دن اسے ضرور بتا دے گا مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں ہاں تب وہ اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے عدلار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا بہارے سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا عائشہ سے وہ خود سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا آج کل ویسے بھی عدلار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کر کے پہنچ جائے گا لالچی انسان صبر ہی نہیں کر پا رہا تھا اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا پاشا بے فوری طور پہ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے ابھی بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا کہ بالآخر اس نے گفتگو کے درمیان میں روک کر موبائل دیکھا اس کا ٹریسر الرٹ اس کی بیوی قریب میں ہی تھی استقلال اسٹریٹ کے دہانے پہ اللہ اللہ یہ ساری عورتوں کو لڑنے کے لیے آج ہی کا دن ملا تھا وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا یہی ڈر تھا اسے اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں دوسرے معنوں میں اس کی کمزوری پکڑنے کی کوشش کرے یہ وہ آخر چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا تب ہی وہ فوراً نباہت پاشا بے کی ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے اسی لیے اسے سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور کرنا پڑا مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا مگر اس کا اپنا دل بہت دب گیا تھا واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اور یہ بات اب جہان کو بہت ہرٹ کر رہی تھی کچھ دن اس نے صبر کیا پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے پتہ نہیں کیوں مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح پتہ چلا جب وقت ملا تو ایک شب وہ سبانجی چلا آیا ہیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگائے زینے اترتے دیکھا اس کاف میں اور سرمئی وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا مگر اس کی بہت اچھی یاد داشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے مگر کہاں کب اور کیسے وہ یہ سوچتا ہوا اوپر آیا اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنی ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا حیاء ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی اسے غیر متوقع سی ٹکر لگ گئی اور ٹرے زمین بوس ہوئی وہ سخت متاثر و ششدر رہ گیا بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کے لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا مگر وہی اس کی بیوی کی ایک دم سے ریئیکٹ کر دینے کی عادت پہلے سلش پھر حماد کی انگلیاں اور اب جنجر بریڈ کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پہ دے مارا مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی وہ اس کی زندگی سے نکل جائے کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا اس نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتے ہوئے وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھا رہا آج وہ بہت غصے میں تھی اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا اس نے کہا اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں کیا وہ اس سفید پھولوں کے بھیجنے والے سے بھی پریشان تھی وہ خواہ مخواہ اس کو اذیت دے رہا تھا کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ اپنے مسائل شیئر کرے ہاں ایک کام ہو سکتا تھا اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اس کو بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے تب وہ اس کو اکھٹے بیٹھ کر حل کر لیں گے مگر وہ اس پہ اعتبار تو کرے نا اس نے ریکارڈڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کی ڈورم تک گیا اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی لیکن جیسے ہی حیا کو پتہ چلا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر ہے وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی جیسے وہ سب کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سو وہ دونوں کچن میں چلے آئے اگر جو بہارے گل اسے یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا اور اس کام میں اسے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا شاید اس لیے کہ یہ اس کی فطرت کے زیادہ قریب تھا وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمڈ کال اٹھی اس نے سوچا تھا کہ دس سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے اسی لیے کال دس سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی اور پھر اس نے ایسا ہی کیا مگر اس کے باوجود حیا نے اس کو کچھ نہیں بتایا وہ یا تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی اب وہ پچھلی باتیں بھولانا چاہ رہا تھا چاہتا تھا کہ حیا اس پہ بھروسہ کرنے لگے اس کے ساتھ کچھ تو شیئر کرے سو اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی ہر جی کیا تھا آخر ویسے بھی اس دن رویے کی معذرت ابھی قرض تھی اسی لیے اس نے ہفتے کے رات کا ڈنر پلان کیا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتی ہے وہ اس کو پھول بھیجے گا وہ پھول لے کر جہان کے سامنے کیا رد عمل دے گی اگر وہ اسے سچ سچ سب کچھ اول تھا آخر بتا دیتی ہے تو وہ اسے سچ بتا دے گا ہاں وہ اسے اسی وقت سب کچھ سچ سچ بتا دے گا ایک ایک بات کے گرد کسی تاریخ گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا ہاں ٹھیک ہے وہ ایسا کر دے گا اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا اور آج تو اصولاً وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس اے آر پی کا سدباب کرنے کی صحیح کرے گی کیونکہ وہ پہلے گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے بس یہی چاہتا تھا وہ اس کا ارادہ ڈنر پہ وہ سارا میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا تھا وہ یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن کی بھیجی ہوئی کار میں بیٹھ گئی وہ اتنے آرام سے یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس کے پوچھنے پہ لے گا ورنہ وہ بس جہان سکندر ہی کہے گا اور کوئی بھی مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کہ کسی کے ڈرائیور کے ساتھ بھی بیٹھ جائے مگر جب وہ اسی گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا کیا واقعی ہر ایک کی گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب اس اس نے کو لڑکے کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا گو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ وہ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے اسے سخت غصہ چڑھا تھا مگر پھر وہی حیا کی عادت وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی اسے ذرا سا افسوس ہوا تھا مگر یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا کہ وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آ گیا یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی اب کل وہ عدل جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں بھی لگا دے گا یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل بھی بھوکدا آ گیا ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے اس طرح کا موقع چھ سات ماہ قبل آیا تھا اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈی ایکٹیویٹ ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا تھا اس کو بھی یہی ہدایت مل گئی تھی یعنی اب کچھ دنوں کے لیے وہ منظر سے غائب ہو جائے یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر عدلار سے پیک اپ کرنے لگا تھا در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا مگر آنے کو یہی بتایا تھا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے وہ ہر دفعہ جانے سے قبل یہی کہا کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک عمر اس کی راہ دیکھتا رہے اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا وہ ہوٹل میں ہی تھا جب اسے حیا کی دوست ڈی جے کا فون آ گیا وہ دونوں لڑکیاں قدا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی اب وہ چاہتی تھیں کہ جہان ان کے ساتھ ادلار تک آئے اب وہ کیا کرے جہان سکندر تو پچھلے تین برس سے نہیں گیا تھا وہاں تو ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا مگر حیا ناراض تھی اسی لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے عدلار چھوڑنا تھا حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی پتہ نہیں کیوں کرنی تھی مگر کرنی تھی درمیان کے دو دن اپنے سارے کام پیک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا نامحسوس طریقے سے وہ پھر سے اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا عبد الرحمن پاشا کے نمبر سے اس سے ملنا چاہتا تھا یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی اب بلاخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑ آدمی کو نہیں جانتی تھی مگر اب وہ جانتی تھی کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری و حشمت دیکھ کر بھی اسی معمولی سی ریسٹورنٹ آنر کی وجہ سے اس کو انکار کرے گی اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ وہ انسانوں سے اتنا اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہوگی مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا چلو ایک آخری کوشش اور پھر عبد الرحمان اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا آنے ان لوگوں میں سے تھی جو اس کی مٹھی میں تھے اس نے آنے کی مدد چاہی ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروایا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ اور یہ کہنا ہے اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے اگر نہ کہے تب یہ آنے کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے آنے مان گئی ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اس سے کہی تھی اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا عبد الرحمان نے واقعی اسے اس چیریٹی لنچ والے دن دیکھا تھا ڈالی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا خادم یعنی servant civil servant government servant وہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا اور حیا کی ویڈیو ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی بہرحال اہم بات یہ تھی کہ وہ انکار کرتی ہیں یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی ہیں اس نے سوچا تھا کہ بیوکدا کی گلیوں میں اپنے رف سے جینز سویٹر اور بکھرے بالوں والے حلیے میں پھرتے ہوئے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا آخر کے سات ہزار رہائشی افراد میں سے ہر شخص تو اس کے جاننے والا نہیں تھا مگر وہ غلط تھا وہ ان لڑکیوں کے ساتھ عدلار آ گیا اور جب وہ تینوں ٹہلتے ہوئے مین بازار میں پہنچے تو سڑک کے این وسط میں مجمع سا لگا تھا بہاری گل کا ریڈ کارپیٹ شو اف حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگی اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کی اس کی جانب پشت تھی اب وہ ڈی جے اور حیا کو فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا سو ان کو مصروف پا کر اس نے موبائل پہ عائشے کو میسج لکھا تمہارے سات دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن پورے عدلار کے سیاحوں سے تصاویر بنوا رہی ہے اسے معلوم تھا کہ عائشہ سامنے دکان میں ہی ہوگی جہاں وہ اپنے پزل باکس بیچا کرتی تھی پچھلے سات دنوں سے وہ بہارے کو زبردستی اپنے ہمراہ حلیمہ عثمان کے گھر قرآن پڑھنے لے جاتی تھی اور اس وقت وہ عموماً اس دکان پہ اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی یہ اتفاق نہیں تھا وہ بس غلط جگہ پہ غلط وقت آ گیا تھا میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں مجھے پہچاننا نہیں ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے میں اسے پکار لے اس کی پہلی بات پہ وہ ہرٹ ہوئی تھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مجمع چھٹنے لگا اور اس سے پہلے کے بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لیے پلٹ گیا بھگی پہ حیا کے ہمراہ بیوکدہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اسے پیغامات بھیج رہی تھی آنے نے کہا تھا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے مگر تم تو یہی ہو کیا خیریت ہے اور کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر آنے کر رہی تھی وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت اس کو یقیناً آنے نے بتایا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا اور ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد ہی آئے گا اور اگر ہسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے اور وہ بہارے کو اس معاملے سے دور رکھیں ہم مسجد میں ہیں مگر اندر والے کمرے میں ہیں تم آ جاؤ ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا چھوڑو بولنے دو جو بولتی ہے سوچنے دو جو سوچتی ہے اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا وہ فلموں میں ہوتا کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے اصل میں صرف پیٹ پہ تھپکی ملتی تھی اور کچھ بھی نہیں انڈیا اور پاکستان میں اسپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو معمولی تنخواہ اور آپ کی گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ بس یہی ملا کرتا تھا بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا اور اگر اس مستقل سر درد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا علیشان محل دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا اسے خود پہ افسوس ہوا مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے یا نہیں البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکی وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی حیا عبرانی زبان کے لفظ ہوا سے نکلا جو کہ اما ہوا علیہ السلام کا نام تھا ہوا کے معنی ہوتا ہے زندگی سو حیاء کے بھی یہی معنی ہیں اسی لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی و شادابی کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں اسی سے لفظ حیات زندگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور موڈیسٹی چیسٹی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے مگر وہ نہیں سمجھ سکی وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی چلو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنی زبان بھی سمجھا دے گا اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا بندرگاہ پہ جس بچے کو حیاء کا پرس چھیننے آنا تھا وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی وہ اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ہی ہونی چاہیے تھی اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی ہاں اسے اچھی طرح پتا تھا کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذ ہیں حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑی کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے دو منٹ سوچے مگر پتہ نہیں کیوں اسے اس کی یہی باتیں اچھی لگنے لگی تھی کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی ہاں وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو جھڑکا تھا اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہو حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے سو بس یہ ڈراما ختم رات آنے سے بات پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا معاملہ ختم ہو چکا ہے بہت آزما لیا اس نے اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گناہ گار ہو جائے گا ہاشم فون پہ اپنے بیٹے کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی پیسہ نہ تھا ذاتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہاشم صدا کا جواری اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا آتا تھا پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے اپنے اس نے بات ختم کر دی تب ہی عائشے کا میسج آیا میں نے آنے سے پوچھا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں یہ عائشے بنا کسی دن مروائے گی اسے اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادالار بھیجا وہ اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ آئشے نہیں آ گئی عائشے کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے چھ چوکٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا اور چوکٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف ترجیح ہوں ساتھ میں اس نے کو بتانے سے سختی سے منع بھی کیا وجہ صاف تھی اسے وہ پزل باکس کو دینا تھا جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے کہ کہیں کسی لاکر میں کچھ چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا تھا خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے نہیں وہ اسے آزما نہیں رہا تھا وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا ہاں مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بلفرز کسی طرح اس اس نے تک باکس کے بنانے والے کو ٹریس کر لیا تو وہاں سے محض اتنا جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے بس عبد الرحمن اس میں ملوث نہیں ہے حیا اس کو تلاش کرے یہ وہ چاہتا تھا مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورینٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا انہی دنوں اسے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سبانجی میں دیکھی تھی وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانجی کے کچھ اسٹوڈینٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹرنی کو چیک کرتے ہوئے بلاخر وہ اسے مل ہی گئی نور چولغلو رومی فارم کی ایک کارکن اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بائیو ڈیٹا وہ اپنے پاس رکھتا تھا اپنے ہر ملازم کو وہ پہچانتا تھا مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا وہ ہوجن مالکان کی طرح پرائیویٹ لیف استعمال کرتا تھا اور نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہ تھی اور انٹرنیس سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو وہ اسی ڈورم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی دوسرا ہو اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو اور اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے آنر کو بھی نہ دیکھ رکھا ہو پھر بھی آئندہ وہ سبان جی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر میں بہت شدید سر درد اٹھنے لگا یہ درد اسے بہت چڑچڑا بنا دیتا تھا سارا موڈ خراب ہو جاتا تھا اب بھی یہی ہوا وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے سے کھٹ کھٹ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا پچھلے ایک ہفتے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے ریسٹورنٹ کی لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپنا اپلائی کرنا تھا مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے ارادہ تھا کہ آج سپہر میں کچھ اپنے آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لیں گے ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے اور ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئیں وہ ٹاپ کپی جانا چاہتی تھیں تھوڑی سی پسو پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا سر کا درد بخار میں تبدیل ہوتا گیا مگر وہ ان کے ساتھ دیتا رہا پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہونے لگی ہایا نے کہا بھی کہ وہ واپس چلا جائے مگر ابھی ریسٹورنٹ اسٹیجڈ اسالٹ ہونا باقی تھا ابھی وہ کیسے واپس جا سکتا تھا البتہ سر درد کے باعث وہ ہایا کی شال تان کر لیٹ گیا اس کو نیند ویسے بھی مشکل سے آتی تھی پھر ابھی ایک پبلک پلیس پر وہ کیسے سو سکتا تھا بس یوں ہی لیٹا رہا تب ہی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی ہایا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا ہے شاید یہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں وہ ذرا سا کھٹک گیا اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا حیا کی جہان کی طرف پوش تھی وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی جہان نے ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا اسی کا نمبر وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا مگر یہ وہی نمبر تھا جس سے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا اے آر پی تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا پھر وہ اس سے کیوں رابطہ کر رہی تھی اسے کچھ عجیب سا لگا برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا چند منٹ ہاتھ سے جیب کے موبائل نکالا اس کے دائیں جانب ایک زینے نیچے بیٹھی تھی سو دیکھ نہیں سکتی تھی اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی اور وہ واقعی کال آتے ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی وہی شال گردن سے اوپر تک لیے آنکھوں پہ بازو رکھے وہ ہینڈ فری سے اس سے کچھ دیر بات کرتا رہا اگر اس سارے وقت میں اسے دیکھ رہی ہوتی تب بھی نہ جان پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں اور اس نے فون کیوں کیا وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کرے اس کی بات سن کر جہان نے بے اختیار ہنس پڑا مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر دیا حیا واپس آ کر بیٹھ گئی کچھ مسترف سی تھی خیر پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی انہیں جانا پڑا جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا حیا اسے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے چلو یہ بھی ٹھیک تھا اسے سبق مل گیا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے وہ دوبارہ پھر سبانجی نہیں گیا باہر کے دن شروع ہوئے اور سارا استنبول مہکنے لگا ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی مگر اکیلی نہیں تھی اس کے ہمراہ تین لڑکیاں تھیں اور ان تین لڑکیوں میں حالے نور کو دیکھ کر اس اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا نے کے سلام کا جواب دے کر بغور اس کو دیکھا تھا وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا اس کو اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا اب ان کو کیسے نکالے یہاں سے بڑی مصیبت سے بہتر چھوٹی مصیبت ہوتی ہے اس نے چھوٹی مصیبت لے لی اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی تو شوق رہ گئی مگر وہ لڑکی بھی چونک گئی لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے چلی گئی یہ کیا بدتمیزی تھی جہان ممی ابھی تک ششتر تھی وہ اسکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کا نقصان پہنچتا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی اوہ وہ خاموش ہو گئی مگر وہ خوش نہیں تھی